حضرت ابو جمرہ نصر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری دادی میرے لیے ایک مٹکے میں نویز بناتی ہیں میں اسے پیتا ہوں تو وہ بالکل میٹھی ہوتی ہے لیکن اگر میں اسے زیادہ مقدار میں لوں پھر لوگوں میں جا بیٹھوں تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں کوئی نامناسب بات کر کے کہیں رسوا نہ ہو جاؤں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا خوش آمدید اس وفد کو جو نہ نہ ہوئے نادم وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے درمیان مشرقین حائل ہیں ہم حرمت کے مہینوں کے علاوہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے لہٰذا ہمیں کوئی ایسی جامع بات بیان فرمائے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور ہم اس کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیں آپ نے فرمایا میں تمہیں تین چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اور یہ کہ تم غنیمت سے خمس یعنی پانچواں حصہ حکومت کو دو اور میں تمہیں چار چیزوں سے منع کرتا ہوں اس نبی سے جو کدو کے برتن کھجور کی جڑ کے برتن روغنی مٹکے اور تار کو لگے ہوئے برتن میں بنائی جائے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچانوے